السلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر سیون ہمارا لیکچر سکس جو تھا وہ تو تھا ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں آج کا لیکچر سیون جو ہے it is a follow up to lecture five آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر فائیو میں ہم نے پی سی کو دیکھا تھا کہ پی سی کے اندر کیا کچھ ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے پی سی کے فرنٹ پہ دیکھا کہ ایک تو سی ڈی روم ایکسیسیبل ہوتی ہے فرنٹ سے اس کے علاوہ فلوپی ڈرائیو بھی ایکسیسیبل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اسے پی سی کو آن آف کرنے کا سوئچ بھی فرنٹ پہ ہی پایا جاتا ہے پھر ہم نے پی سی کو روٹیٹ کر کے دیکھا تو اس کے پیچھے ہمیں خاصی تعداد میں پورٹس نظر آئیں ان پورٹس میں پیرل پورٹ بھی تھی سیریل پورٹس بھی تھی یو ایس بی بھی تھی اس کے علاوہ ویڈیو کی پورٹ بھی تھی ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ آپ ایک نیٹ ورک کنیکشن کو لگا سکیں اس کے بعد ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کو پی سی کو کھول کے دیکھا اس کے اندر سب سے امیجیٹلی انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں نظر آئی تھی وہ ایک فین نظر آیا تھا اور وہ فین ایک ہیٹ سنک پہ لگا ہوا تھا اور وہ ہیٹ سنک جو تھا وہ مائکرو پروسیسر کے اوپر لگا ہوا تھا اس ہیٹ سنک اور اس فین کا مقصد یہی تھا کہ مائکرو پروسیسر جو اپنے کام کے دوران بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے اس کو کول cool رکھا جائے تاکہ وہ پراپرلی آپریٹ کرتا رہے اس کے علاوہ ہم دیکھا کہ سسٹم بس بھی تھی اور اس میں کچھ سلوٹس بھی بنی ہوئی تھی اور میں کچھ کارڈز بھی لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک کارڈ تو تھا نیٹورک کارڈ جس کے ذریعے ہم اس کمپیوٹر کو لوکل ایریا نیٹورک سے کنیکٹ کرتے تھے اس کے علاوہ شاید اس میں ایک ویڈیو کارڈ بھی تھا جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے ویڈیو آؤٹ پٹ لے کے مانیٹر سے کنیکٹ کر سکتے تھے ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کے اندر ہمیں ریم بھی نظر آئی اور ریم کی صرف ایک ہی سلاٹ فلڈ تھی دو سلاٹس خالی تھیں یعنی اس کمپیوٹر میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ میں اس میں اور مزید ریم بھی ایڈ کر سکوں اس میں آلریڈی 256 ففٹی سکس میگ تھی لیکن میں اس سے زیادہ بھی اس میں ایڈ کر سکتا تھا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور میجر کمپوننٹ جو اس کمپیوٹر کا ہے وہ اس کی پاور سپلائی ہے اس کے علاوہ ہم نے سی ڈی روم بھی دیکھی ہارڈ ڈرائیو بھی لگی ہوئی تھی ہم نے فلوپی کو بھی دیکھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میری وش لسٹ کیا ہے کہ اس کمپیوٹر میں میں فیوچر میں کون سی چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو تھی بات ان سی کی اور اس میں میں ایک کی کی چیز جو نے مینشن تھی کہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ان سارے کے ساری چیزوں میں ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر کا مائکرو پروسیسر ہوتا ہے تو جناب آج کا لیکچر جو ہے آج کا لیکچر صرف اور صرف اسی مائکرو پروسیسر کے بارے میں ہے کہ کمپیوٹر کا سب سے کمپلیکس پارٹ سب سے امپورٹنٹ پارٹ سب سے کریٹیکل پارٹ کمپیوٹر کا برین یعنی کہ مائکرو پروسیسر کس طرح کام کرتا ہے ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد ہے کہ ہم دیکھیں کہ مائکرو پروسیسر کیا کیا کام کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے اس کے لیے ایک چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ کسی بھی مائکرو پروسیسر کے بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں کون سے اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو مل کے ایک مائکرو پروسیسر بن جاتے ہیں ان کمپوننٹس میں ہم بات کریں گے بس انٹرفیس یونٹ کی اس کے علاوہ اس کے اندر جو کیش میموری ایک مائکرو پروسیسر کے اندر ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے انسٹرکشن ڈیکوڈر کی بات ہوگی ارتھمیٹک لاجک یونٹ کی بات ہوگی فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کی بات کریں گے اور آخر میں ہم کنٹرول یونٹ کی بات کریں گے آج کے اس لیکچر میں ہمارا فوکس جیسے میں نے کہا وہ اس کی چیز پہ ہے کہ جو کسی بھی کمپیوٹر میں ساری کی ساری میتھمیٹیکل کمپیٹیشنس کرتی ہے ساری کی ساری ڈسیزن میکنگ کرتی ہے سارے کے سارے کنٹرول کے فنکشنز فراہم کرتی ہے آج کل کے جو state of the art microprocessors ہیں مثلا آپ نے سنا ہوگا پینٹیم ہے ایتھلون ہے پاور پی سی ہے اسپارک مائکرو پروسیسر ہے یہ بہت ہی کمپلیکس سرکٹس ہیں ان میں بعض میں tens of millions of transistors ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ they work at ultra fast speeds ان میں سے بعض مائکرو پروسیسر ایک سیکنڈ میں ایک بلین سے زیادہ آپریشنس کر سکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے مائکرو پروسیسر عموماً صرف ایک ہی مٹیریل ایک ہی مین مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جو کہ ایک سیمی کنڈکٹر ہے یعنی کہ سلیکون سے بنے ہوتے ہیں تو مائکرو پروسیسر سلیکون سے بنا ہوا ہے اور یہ ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ کے بارے میں شاید آپ کو علم ہوگا وہ اور کچھ نہیں ہوتا وہ بہت سارے الیکٹرانک کمپوننٹس کا مجموعہ ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے الیکٹرانک کمپوننٹس بہت ہی چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آج کل کے اگر آپ کسی انٹیگریٹ سرکٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ خاصا وزنی ہو لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وزن میں سے اس حجم میں سے سب سے زیادہ حصہ اصل انٹیگریٹ سرکٹ کا نہیں ہے بلکہ اس کے پیکجنگ کا ہے اس کی پنز کا ہے یعنی کسی بھی انٹیگریٹ سرکٹ میں زیادہ تر اسپیس جو چیز لے رہی ہوتی ہے وہ سلیکن نہیں ہوتی بلکہ وہ کنیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ پیکجنگ ہوتی ہے جس کے اندر وہ سلیکن کا چھوٹا سا ایک پیس پڑا ہوا ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سلیکن کے چھوٹے سے پیس پہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ بنے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا کمپوننٹ جو ہے وہ ملینس آف اے میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے یعنی مائکرونس میں ہوتا ہے بلکہ آج کل تو سب مائکرون لیول پہ کمپوننٹس بنتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو ایک سر پہ بال ہے وہ تقریباً سو مائکرون کا ہوتا ہے آج کل جو انٹیگریٹ سرکٹ بن رہے ہیں اسپیشلی وہ انٹیگریٹ سرکٹس جن سے مائکرو پروسیسر بنتا ہے ان میں جو سب سے چھوٹی ٹائنی لینس ہیں وہ 0.1 مائکرون کے قریب ہے یعنی آپ کے بال کی وڈ سے ایک ہزار گنا کم تو یہ تو جناب بات ہوئی انٹیگریٹ سرکٹس کی انٹیگریٹ سرکٹس میں اسپیشلی وہ سرکٹس جو آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسر میں یوز ہو رہے ہیں کس طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیوڈز ہوتے ہیں رجسٹرز کیپیسٹرس اور وائرنگ بھی ہوتی ہے کسی بھی انٹیگریٹ سرکٹ میں سب سے زیادہ ایریا جو چیز کور کرتی ہے وہ شاید اس کی وائرنگ ہی کور کرتی ہو یعنی وائرنگ سے مراد وہ کنڈکٹر کے حصے ہیں کہ جو سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں انٹیگریٹ سرکٹ میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو سلیکون ہی ہے دا سیمی کنڈکٹر اس کے علاوہ کچھ کنڈکٹنگ مٹیریل بھی یوز ہوتا ہے ایک زمانے میں aluminium was quite common in microprocessors لیکن آج کل کاپر کا دور ہے تو آج کل ان مائکرو پروسیس کو بنانے کے لیے جو وائرز ہیں اس کے اندر جو کنڈکٹنگ پارٹس ہیں اس کے اندر وہ کاپر سے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انسولیٹنگ مٹیریل بھی کسی بھی مائکرو پروسیسر یا کسی بھی انٹیگریٹ سرکٹ میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو the insulating material used in these modern integrate circuits is silicon dioxide تو تین مین مٹیریلس ہیں ایک سلیکون ایک کاپر اور ایک سلیکن ڈائی آکسائڈ اچھا مائکرو پروسیسر کی تو ہم نے بات کر لی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اب مائکرو پروسیسر سسٹم آپ کے خیال میں ایک مائکرو پروسیسر سسٹم کیا ہوتا ہے ایک مائکرو پروسیسر سسٹم جو ہے وہ ایک مائکرو پروسیسر مختلف ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ہمارا ہماری پوری باڈی ایک برین سے مختلف ہے یعنی اگر صرف برین ہو ہاتھ پیر نہ ہو تو وہ برین کس کام کا اسی طرح اگر صرف مائکرو پروسیسر ہو اس کے ساتھ کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز نہ ہو کوئی میموری نہ ہو تو وہ مائکرو پروسیسر کس کام کا یعنی وہ سوچ تو سکتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا سو ایک مائکرو پروسیس سسٹم کیا ہوتا ہے مائکرو پروسیس سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس کا ایک میجر کمپوننٹ تو مائکرو پروسیسر ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ ان پٹ کا کچھ آؤٹ پٹ کا کچھ میموری کا کچھ اسٹوریج کا بھی انتظام ہو یہ جو پرسنل کمپیوٹر ہمارے چاروں طرف ہیں جن کو ہم مائکرو کمپیوٹر بھی کہتے ہیں this is one very good and very popular example of microprocessor system اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل جو میں دینا آپ کو چاہوں گا about microprocessor is is a microcontroller تو مائکرو کنٹرولر جو ہے it is a type of a microprocessor system یعنی مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ ایک مائکرو پروسیسر سسٹم ہوتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ مائکرو کنٹرولر عموماً ایک پورے کا پورا کمپیوٹر ایک چپ پہ ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مائکرو پروسیسر جو ہے وہ on its own doesn't do much تو آپ کرتے یہ ہیں کہ ایک چپ پہ آپ ایک مائکرو پروسیسر بناتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ کیبلٹی اور کچھ میموری کیبلٹی اور بعض اوقات کچھ اسٹوریج کیبلٹی بنا رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی چپ پہ آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مائکرو کنٹرولر بن گیا یعنی کمپلیٹ کمپیوٹر آن اے چپ تو یہ کمپلیٹ کمپیوٹر آن اے چپ جو ہے it's a microprocessor system microprocessor is the important part لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی پارٹس ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں یعنی ایک چپ پہ ہم پورے کا پورا کمپیوٹر بنا دیتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیشہ صرف مائکرو ہی بنائے مائکرو پروسیسر نہ بنائے یعنی مائکرو پروسیسر جو ہے وہ آن اٹس اون تو اتنا افیکٹو نہیں ہے اس کو اور کمپوننٹس کی ضرورت ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک ہی چپ پہ مائکرو پروسیسر بھی بنا دیں اس کے ساتھ ان پٹ بھی لگا دیں کچھ آؤٹ پٹ بھی کا بھی انتظام کر دیں کچھ میموری کا بھی انتظام کر دیں اور ہمیشہ بس ہم ایسی ہی چپس بنائیں کہ جس پہ پورے کا پورا کمپیوٹر موجود ہو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو آج آپ پینٹیم مائکرو پروسیسر یا پھر پاور پی سی مائکرو پروسیسر یا پھر Athlon power processor excuse me یا پھر ایتھلون پروسر بیسڈ سسٹمس خریدتے ہیں ان میں مائکرو کی چپ لگی ہوتی ہے ان میں مائکرو کنٹرولر کی چپ نہیں لگی ہوتی کیا وجہ ہے اس کی اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ سوچیے کچھ ویب پہ جا کے ریسرچ کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی انٹرسٹنگ جواب آئے تو وہ سی ایچ ون ون کے میسج بورڈ پہ ضرور پوسٹ کیجئے اچھا جناب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے امبیڈڈ کمپیوٹر کی بات کی تھی میں آپ کو میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مائکرو پروسیس آج کل بنتے ہیں ان میں سے ninety percent go toward embed application یعنی ایسی اپلیکیشن یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی پتا نہیں لگتا کہ یہاں پہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے سن دو ہزار میں تین سو پینسٹھ ملین مائکرو پروسیسر سیل ہوئے تھے لیکن مائکرو کنٹرولر پتا کتنے سیل ہوئے تھے in billions in six point four billion یعنی for every single microprocessor about ninety four microcontroller sold تو اگر اس وقت آپ دنیا میں نمبر آف کمپیوٹرز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ مائکرو کنٹرولرز یوز کر رہے ہیں مائکرو پروسیسرز یوز نہیں کر رہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو زیادہ تعداد میں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ وہ ہڈن ہیں وہ ہمارے مائکرو ویو میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے ٹوسٹر میں لگے ہوئے ہیں وہ ہماری واشنگ مشین میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے وی سی آر میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے ننٹینڈو گیم کمپیوٹر میں شاید لگے ہوئے ہیں تو جناب یہ بات ہو گئی مائکرو پروسیسرز کی اور مائکرو کنٹرولرز کی اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں and that has to do with the internals of a microprocessor آپ کو شاید علم ہو کہ مائکرو پروسیسرز میموری کی نسبت بہت تیز ہوتے ہیں آج کل کے جو ماڈرن مائکرو پروسیسرز ہیں وہ تقریباً ایک نینو سیکنڈ میں ایک آپریشن کر مارتے ہیں لیکن جو آپ کے کمپیوٹر میں میموری لگی ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھائی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ تقریباً ہنڈریڈ نینو سیکنڈ میں رسپونڈ کرتی ہے یعنی ایک مائکرو پروسیسر کا رسپانس ٹائم ہے ایک نینو سیکنڈ اور ایک یہ جو میموری ہے مین میموری یا ریم جسے کہتے ہیں اس کا رسپانس ٹائم ہے ہنڈریڈ نینو سیکنڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مائکرو پروسیسر اس مین میموری سے کہتا ہے کہ مجھے فلانا ڈیٹا دے دو وہ تو ایک سیکنڈ میں کہہ دے گا لیکن اس کو جواب کتنی دیر میں آئے گا ہنڈریڈ نیو سیکنڈ اور مور میں اس دوران میں بےچارا مائکرو پروسر کیا کرے گا وہ بیٹھا ہوگا ویٹ کر رہا ہوگا بور ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی جو سلو میموری ہے اس کی وجہ سے مائکرو پروسر کی افیکٹوٹی کم ہو چکی ہے یعنی اس کی وجہ سے مائکرو پروسر جو بہت ہائی سپیڈ پہ چل سکتا ہے وہ لو سپیڈ پہ پرفارم کرتا ہے کیونکہ ڈیٹا کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے تو جو ہی وہ ڈیٹا کا آرڈر دیتا ہے اس کے بعد اسے ہنڈریڈ نائنو سیکنڈ ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر ڈیٹا آتا ہے پھر کام آگے چلتا ہے اس سے جیسے میں نے بتایا کہ مائکرو پروسیسر کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور بلا وجہ پاور بھی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے again the problem is memory is much slower as compare to the microprocessor microprocessor نے اگر پوری افیکٹولی کام کرنا ہے اپنی ہائی پرفارمنس دکھانی ہے تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا ہوگا جس کے ذریعے اس کو کوکلی میموری سے ایکسس ہو یعنی جلد سے جلد وہ میموری سے ڈیٹا کھینچ سکے اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی اسکیم آتی ہے جس کے ذریعے مائکرو پروسیسر بیٹھا ویٹ نہ کرتا رہے اس کو جلد سے جلد بہت کوکلی بہت ہائی سپیڈ پہ ڈیٹا اویلیبل ہو جائے تو کیا سولوشن آیا آپ کے ذہن میں جی ہاں ایک پاسبل سولوشن یہ ہے کہ ہم ایسی میموری یوز کریں کہ جو مائکرو پروسیسر کی سپیڈ پہ کام کرتی ہو یعنی اگر مائکرو پروسیسر جو ہے تقریباً ایک نینو سیکنڈ میں رسپونڈ کرتا ہے تو ہم ایسی میموری یوز کریں جو کہ ایک نینو سیکنڈ میں رسپونڈ کرتی ہو تو جناب ایسی میموری ایگزٹ تو کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ بہت مہنگی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر پہ جو پی سی ہے اس میں تقریباً دو سو چھپن میگ میموری ہے اگر میں اس کو بہت ہائی اسپیڈ ریم سے ریپلیس کروں تو ہو سکتا ہے کہ اتنے پیسوں میں تقریباً ڈھائی کے میموری آئے سو so, ایشو یہ جو سولوشن ہم نے پرپوز کیا the key issue with that solution is it's too expensive ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہائی اسپیڈ ریم ہر کمپیوٹر میں یوز کرنا شروع کر دیں کیونکہ ویری ہائی اسپیڈ ریم یعنی جس کا ریسپانس ٹائم تقریباً ایک نینو سیکنڈ میں ہو وہ بہت قیمتی بہت مہنگی ہے وہ ایگزٹ کرتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ مہنگی ہے تو جناب یہ سلوشن جو تھا ہمارا کہ ہم بہت ساری مین میموری جو ہے اس کو ون نینو سیکنڈ کے رسپانس ٹائم پہ لے آئیں یہ بہت ایکسپینسو ہے میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ سلوشن بتاتا ہوں ہم کرتے ایسا ہے کہ مائکرو پروسیسر کے پاس ہی اسی چپ پہ مائکرو پروسیسر کے پاس ہی ہم تھوڑی سی بہت ہائی اسپیڈ میموری رکھ دیتے ہیں یعنی one nanosecond response time کی میموری رکھ دیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیٹا اسی اسپیڈ پہ اویلیبل ہوگا جس اسپیڈ پہ مائکرو پروسر کام کرتا ہے لیکن اس سولوشن کو افیکٹو بنانے کے لیے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ وہ تھوڑی سی جو میموری ہم نے مائکرو پروسر کے پاس رکھی ہے اس میں ہمیشہ ویسا ڈیٹا ویسی انسٹرکشن ہونی چاہیے جس کی مائکرو پروسیسر کو اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے تو فرض کریں کہ ہم وہ میموری ایسی بناتے ہیں اس کو ہم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں اس کے ارد گرد کی چیزوں کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا اور انسٹرکشن جو موجود ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ninety percent of the time پروس کو بس انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ایسا ڈیزائن کر سکیں تو کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ninety percent of the time microprocessor کو اپنی چپ کے باہر سے ڈیٹا انسٹرکشن نہیں لانی پڑیں گی وہ اپنے پاس ہی جو اس کی میموری پڑی ہے ہائی اسپیڈ میموری پڑی ہے اس سے وہ ڈیٹا وہ انسٹرکشن لے سکے گا so ninety percent time the microprocessor will be working at its full speed کیونکہ اسے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا تو جناب یہ سولوشن جو میں نے پرپوز کیا کہ مائکرو پروسیسر کے پاس تھوڑی سی ہائی اسپیڈ میموری رکھ دی جائے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم صرف تھوڑی سی ہائی اسپیڈ میموری یوز کر رہے ہیں جس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں لیکن اس کے وجہ سے ہمیں ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ جو ہم تھوڑی سی سپر فاسٹ میموری اسی چپ پہ رکھ دیتے ہیں جس پہ مائکرو پروسیسر ہے اس کو ہم کہتے ہیں آن چپ کیش میموری آن چپ کیش میموری اور ہم بقیہ سسٹم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کیش میموری میں ہمیشہ وہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا یا انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں ریزائڈ کرتی ہیں تاکہ اکثر اوقات مائکرو پروسر کو صرف کیش میں سے ہی ڈیٹا صرف کیش میں ہی سے انسٹرکشن مل جائے اسے باہر نہ دیکھنا پڑے تو ہوتا یہ ہے اصل میں کہ جب بھی مائکرو پروسر کو ڈیٹا یا انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کیش میں چیک کرتا ہے اگر وہ ریکوائرڈ ڈیٹا وہ ریکوائرڈ انسٹرکشن وہاں سے موجود ہو وہاں سے پکڑ لیتا ہے اگر نہ ہو تب وہ جا کے مین میموری میں دیکھتا ہے کہ بھائی وہاں تو وہ چیزیں موجود نہیں ہیں سو so, اگر ہم ایسا کر سکیں اگر ہم ایسا ایک الگوریدم بنا سکیں جس کے ذریعے فریکوینٹلی یوزڈ ڈیٹا اور انسٹرکشن جو ہے کیش میں موجود ہو اس کی وجہ سے آپ کا مائکرو پروسیسر جو ہے وہ بہت افیکٹو ہو جائے گا اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی ایک کی چیز جو کیش میموری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمر اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا ایک چیز اور دوسرے یہی کہ it usually sits right next to the microprocessor چھوٹا سائز اور کلوز اپروکسیمیٹی اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے ڈیسک میں ایک ڈرار ہو چھوٹا سا اور آپ کے قریب ہی ہو اس میں سے چیزیں تلاش کرنا آسان ہوگا بنسبت ایک اور ڈرار کے جو بڑے سائز کا ہے اور آپ کے ڈیسک سے بہت دور ہے تو کیش کا چھوٹا سائز اور کیش کی proximity to the microprocessor اس کی وجہ سے کیش کی افیکٹوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ایک چیز اور بھی مائکرو پروسیسر کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ پرڈکٹ کرتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں انہیں کس ڈیٹا کی کس انسٹرکشن کی ضرورت ہوگی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان اس ڈیٹا کو اور ان انسٹرکشن کو پہلے سے ہی کیش میں لا کے رکھ لیں یعنی ابھی مائکرو پروسیسر کو ضرورت پڑی نہیں پہلے سے انہوں نے پرڈکٹ کیا اور ان چیزوں کو پہلے سے لا کے کیش میں رکھ لیا تاکہ جو ہی ان کی ضرورت ہو اسی وقت وہ وہاں پہ اویلیبل ہو in the very high speed cache memory اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیش میموری کی پرفارمنس جو ہے نا it is very much dependent upon وہ جو پرڈکشن کا الگریزم ہے اگر آپ پرڈکشن اچھی کریں گے یعنی اگر آپ اس بات کی اچھی پرڈکشن کریں گے کہ فیوچر میں کس ڈیٹا کی کس انسٹرکشن کی ضرورت ہے تو آپ کے کیش میموری کی پرفارمنس بہتر ہوگی اس سے آپ کے مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی تو کسی بھی مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے that is you optimise the caching اور دا پری فیچنگ الگریدم تو جناب ابھی ہم نے بات کی کیش کی کیش میموری کی جو کہ کسی بھی مائکرو پروسیسر کے ساتھ ہی اسی چپ پہ اویلیبل ہوتی ہے یعنی آن چپ کیش میموری کی ابھی ہم نے بات کی so this is one of the building blocks جو کہ ایک مائکرو پروسیسر پہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ کو وہ بلڈنگ بلاکس نظر آ رہے ہوں گے شروع ہوتی ہے ریم سے یا پھر آئیو سے یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز تھے یہ ریم جو ہے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے مائکرو پروسر سے تھرو دا میموری بس اور آئیو ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہے مائکرو تھرو دا سسٹم بس تو چاہے سسٹم بس سے یا چاہے میموری بس سے ڈیٹا آتا یا جاتا ہے اور جب وہ مائکرو پروسر میں انٹر ہوتا ہے جس بلاک میں سب سے پہلے وہ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دا بس انٹرفیس یونٹ وہاں سے بس انٹرفیس یونٹ میں سے وہ یا تو جاتا ہے ڈیٹا کیش میں یا پھر جاتا ہے انسٹرکشن کیش میں اگر انسٹرکشن کیش میں جاتا ہے وہاں سے وہ جاتا ہے انسٹرکشن ڈیکوڈر میں اس کے بعد انسٹرکشن ڈیکوڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جناب اس کو میں نے کہاں بھیجنا ہے اس کو میں نے ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں بھیجنا ہے یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں بھیجنا ہے تو انسٹرکشن جو ہے وہ اس پات سے ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں جاتی ہیں تو یہاں سے تو انسٹرکشن پہنچی ڈیٹا کہاں سے آتا ہے ڈیٹا آتا ہے ڈیٹا کیش سے ڈیٹا کیش سے ڈیٹا آتا ہے وہ ریتمیٹ لوجک یونٹ میں جاتا ہے یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دونوں ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کے ساتھ کچھ ہیں رجسٹر بھی ایک طرح کی سپر فاسٹ میموری ہوتی ہے یہاں سے ڈیٹا جو ہے یعنی جو پروسیس ڈیٹا ہے وہ نکلتا ہے وہ جاتا ہے ڈیٹا کیش میں اسی طرح فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ جو ہے اس کے رجسٹر سے بھی ڈیٹا نکلتا ہے اور وہ جو آتا ہے ڈیٹا کیش میں اور وہاں سے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بس انٹرفیس یونٹ میں جائے اور وہاں سے وہ ریم یا آئی او کے اندر جا سکتا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہاں میں ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ کنٹرول یونٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کسی چیز سے کنیکٹڈ نہیں ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کنٹرول یونٹ آپ کو جتنے بھی موجود نظر آ رہے ہیں مائکرو پروسیسر کے اندر ان سب سے کنیکٹڈ ہے this is the most important part of the microprocessor لیکن کلیئرٹی کے لیے اس کو میں نے آپ کو کسی کنیکشن کے تھرو نہیں دکھایا کیونکہ اس کے کنیکشن اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کو ڈرا کریں تو پھر پکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہی جو آپ نے بلڈنگ بلاکس دیکھے تھے یہی جو ایک آپ نے موجولر سی ڈائگرام دیکھی تھی پروسیسر کی اس کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی اس کے اندر جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہے the bus interface unit bus interface unit is the hub of communication of the processor with the outside world یعنی میموری بس سے جو ڈیٹا یا انسٹرکشن آ جا رہی ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے جو چیزیں سسٹم بس کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے تھرو آتی ہیں اب یہ جو بس انٹرفیس یونٹ جو ہے اس کے پاس جب ڈیٹا یا انسٹرکشن آتی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ڈیٹا ہے یا انسٹرکشن ہے اگر وہ ڈیٹا ہو تو اس کو بھیج دیتا ہے ڈیٹا کیش میں اگر وہ انسٹرکشنز ہو تو وہ اسے بھیج دیتا ہے انسٹرکشن کیش میں اسی طرح جب رجسٹرز میں سے کچھ پروسیس ڈیٹا نکلتا ہے وہ جاتا ہے ڈیٹا کیش میں اور وہاں سے وہ جاتا ہے بس انٹرفیس یونٹ میں اور وہاں سے وہ جاتا ہے مائکرو پروسیسر کے باہر آئدر تھرو دا میموری بس اور تھرو دا سسٹم بس تو یہ یونٹ جو ہے یہ دونوں کام کرتا ہے یعنی یہ چیزیں ریسیو بھی کرتا ہے اور چیزیں بھیجتا بھی ہے نیکسٹ چیز جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے the instruction decoder bus interface unit سے انسٹرکشن آتی ہیں انسٹرکشن کیش میں اور وہاں سے جاتی ہیں انسٹرکشن ڈی کوڈر میں انسٹرکشن ڈی کوڈر جو ہے وہ انسٹرکشن کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسٹرکشن کو میں نے اے ایل یو یعنی ریتھمیٹک لاجک یونٹ میں بھیجنا ہے یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں بھیجنا ہے یعنی وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ یہ انسٹرکشن جو ہے کس میں جانی چاہیے نہ صرف یہ بلکہ وہ اس انسٹرکشن کو تھوڑا سا سمپلیفائی بھی کرتا ہے تاکہ اے ایل یو یا ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور ایف پی یو یعنی فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اسی طرح ہے کہ میرا صاحب کا ایک شعر آپ کو سنایا جائے پھر آپ اس کی تشریح کریں اور ایک بچے کو سمجھائیں کہ بھائی شعر کا مطلب کیا ہے سو یہ انسٹرکشن ریکارڈر ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے یعنی یہ انسٹرکشن کی تشریح کرتا ہے ان کو کمپلیکس انسٹرکشن سے سمپلر انسٹرکشن میں کنورٹ کر کے یا اے ایل یو کو یا پھر ایف پی یو کو بھیج دیتا ہے تو انسٹرکشن ڈیکوڈر کے دو کام ایک یہ کہ انسٹرکشن کو ریسیو کر کے ان کو دیکھنا کہ یہ کدھر جانی ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو سمپلیفائی کرنا ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ذرا سمپل فارم میں تاکہ اے ایل یو اور ایف پی یو اسے انڈرسٹینڈ کر سکے نیکسٹ کمپوننٹ جو ہم نے دیکھا وہ تھا دا اے ایل یو اور دا اریتھمیٹک لاجک یونٹ اس کو انٹیجر یونٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ کسی بھی مائکرو پروسیسر کی زیادہ تر کمپیوٹیشن جو ہیں وہ ٹیک پلیس ہوتی ہیں اس میں سمپل میتھمیٹکس بھی ہوتا ہے سمپل انٹیجر میتھمیٹکس یعنی ایڈ سبٹریکٹ ملٹیپلائی یہاں پہ کمپیرزنس بھی ہوتے ہیں یعنی A is greater than B اس ٹائپ کے کمپیرزن یا پھر اے از لیس دین بی اس کے علاوہ اس میں لاجیکل آپریشن بھی ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے اے کو بی سے اینڈ کرنا ہو یا پھر اور کرنا ہو تو that operation takes place in the A so تین طرح کے آپریشن اے ایل یو میں ہوتے ہیں ارتھمیٹک کمپیرٹو اینڈ لاجیکل شروع میں جو مائکرو پروسیسر تھے ان میں تو بس اے ایل یو ہوتا تھا آج کل کے مائکرو پروسر میں ایف پی یو بھی ہوتا ہے نہ صرف یہ آج کل کے مائکرو پروسیسر میں ملٹیپل اے ایل یوز بھی ہوتے ہیں اگر آپ ایک پینٹیم فور خریدیں یا پھر ایک پاور پی سی خریدیں تو آپ دیکھیں گے اس میں دو دو اے ایل یوز ہیں بیک وقت دو ارتھمیٹک لاجک یونٹس ان دونوں مائکرو پروسیسر میں اویلیبل ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ دو انسٹرکشنز بیک وقت کمپیوٹ ہو سکتی ہیں تو اس سے یعنی ان اے وے کمپیوٹر کی کمپٹیشن کی کیپیسٹی ڈبل ہو جاتی ہے because they are two computation ایک اور کمپیوٹیشن یونٹ جو تقریباً تمام ماڈرن مائکرو پروسیس میں پایا جاتا ہے that is the floating point unit اس سے نیومیرک یونٹ بھی کہتے ہیں انٹیجر یونٹ کے بارے میں یا اے ایل یو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ انٹیجرز کو ڈیل کرتا ہے یعنی ہول نمبرز کے ساتھ صرف ڈیل کرتا ہے تو فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کیا کرتا ہے یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو ڈیل کرتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ ایسے نمبرز ہوتے ہیں جس میں ڈیسیمل ہو انٹرجیز میں ڈیسیمل نہیں ہوتا ہول نمبرز میں ڈیسیمل نہیں ہوتا فریکشنز نہیں ہوتی سو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز میں کیا ہوتا ہے فریکشن ہوتی ہیں اور ایک اور فائدہ جو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کا ہے کہ ان کے ذریعے بہت بڑے ہیوج نمبرز کو یا پھر بہت ہی چھوٹے بہت ہی ٹائنی نمبروں کو ریپرزینٹ کرنا in a compact form is easy کیونکہ اس میں آپ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں کہ پہلے آپ نمبر لکھتے ہیں times ten raise to power تو اس کی مدد سے یا تو اگر وہ ٹین کی پاور پوزیٹو ہے تو you can store very very large number form اگر ٹین کی پاور نیگیٹو ہے تو اس کے ذریعے you can store very very small fractional number very very compact form یہ جو ایف پی یو ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سے ڈیل کرتا ہے یعنی اگر فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو آپ ملٹی پلائی کرنا ہو ان کو ڈیوائڈ کرنا ہو ایڈ کرنا ہو سپریڈ کرنا ہو تو وہ کام اس ایف پی یو کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ ایف پی یوز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے specially when you are doing graphics calculations یا پھر آپ کو انجینئرنگ کی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں یا کچھ سائنٹیفک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں ان سچویشنز میں یہ ایف پی یو کا کام خاصا زیادہ ہوتا ہے اور آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں ان سب کے گرافیکل انٹرفیسز ہوتے ہیں ان پہ اپلیکیشن جو آ رہی ہیں وہ بھی خاصی گرافیکل ان نیچر ہیں تو اس لیے ایف پی یو کا رول جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ایک چیز میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو اے ایل یو ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے جو ایف پی یو کر سکتا ہے اے ایل یو کے ذریعے بھی میں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو ہینڈل کر سکتا ہوں لیکن جو کام ایف پی یو ایک سائیکل میں کرے گا ہو سکتا ہے کہ اے ایل یو یو وہی کام سو سو میں کرے ایف پی کے بغیر کام چل سکتا ہے لیکن تھنگ سلو ڈاؤن کچھ عرصہ پہلے تک سب مائکرو پروسیس میں ایف پی یو نہیں ہوا کرتے تھے لیکن کیونکہ اب ہمیں گرافیکل کیلکولیشن زیادہ کرنی پڑتی ہیں اس لیے ایف پی یو جو ہیں وہ مائکرو پروسیسر کا انٹیگرل پارٹ بن گئے ہیں اب شاید ہی کوئی پاپولر آپ کو مائکرو پروسیسر نظر آئے جس کے اندر ایف پی یو نہ ہو یہ جو میں نے آپ کو ڈائگرام دکھائی اس میں اے ایل یو کے ساتھ اور ایف پی یو کے ساتھ دونوں کے ساتھ رجسٹرز تھے رجسٹرز کیا ہوتے ہیں یہ کیش کی طرح they are super fast memory جب اے ایل یو یا ایف پی یو کچھ کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے تو اپنی انٹرمیڈیٹ کیلکولیشن کو یہاں پہ اسٹور کرتا ہے ایسی کیلکولیشن ایسی کیلکولیشن کے ریزلٹس جن ریزلٹس کی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑے گی تو بجائے اس کے کہ آپ اسے میموری میں لکھیں آپ اسے رجسٹر میں اسٹور کر دیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کو ایکسیس کرنے میں آسانی ہو ایک چیز تو یہ دوسرے یہ کہ رجسٹرز ایک اور کام بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کی کمپٹیشن ختم ہو چکی ہوتی ہے یعنی جب آپ نے کسی ڈیٹا کو پروسیس کرنا تھا اور وہ پروسیس ہو چکا ہوتا ہے تو ان رجسٹر سے وہ پروسیس ڈیٹا نکلتا ہے وہ جاتا ہے ڈیٹا کیش میں اور ڈیٹا کیش سے وہ جاتا ہے بس انٹرفیس یونٹ میں اور وہاں سے پھر وہ باہر نکلتا ہے یا تو میموری بس کے ذریعے میموری میں جاتا ہے یا پھر آئیو بس کے ذریعے یا پھر سسٹم بس کے ذریعے وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے پاس جاتا ہے سو رجسٹر کے دو کام ہو گئے یعنی ایک تو یہ کہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کو اسٹور کرنا اور دوسرا پروسیس ڈیٹا کو باہر نکالنا آخری چیز جس کو میں نے آپ کو دکھایا تھا وداؤٹ اینی کنیکشن لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ it is connected to everything is the control unit control unit جناب کسی بھی مائکرو پروسر کا برین ہوتا ہے اس کا ہارٹ ہوتا ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ سب ایلیمنٹ ہوتا ہے کنٹرول یونٹ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میدان جنگ میں ایک فیلڈ مارشل یا ایک جنرل ہوتا ہے control unit control everything اگر کچھ انسٹرکشن آنی ہے تو کنٹرول یونٹ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے کچھ ڈیٹا منگوانا ہے تو کنٹرول یونٹ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے اگر کوئی ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو کنٹرول یونٹ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے کنٹرول یونٹ یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے most important and probably the most complex element of any microprocessor control unit ایک دفعہ پھر میں اسی تصویر کی طرف آپ کو ریفر کروں گا کہ میموری بس کے ذریعے یا پھر سسٹم بس کے ذریعے ڈیٹا اور انسٹرکشنز آتی ہیں آ کے بیٹھتی ہیں سب سے پہلے وہ بس انٹرفیس یونٹ میں یعنی پہلا ماڈیول پہلا کمپوننٹ جو وہ دیکھتی ہیں کسی بھی مائکرو پروسیسر میں وہ کیا ہوتا ہے بس انٹرفیس یونٹ یہاں سے چیزیں سپلٹ ہو جاتی ہیں انسٹرکشن چلی جاتی ہیں انسٹرکشن کیش میں ڈیٹا چلا جاتا ہے ڈیٹا کیش میں انسٹرکشن کیش سے انسٹرکشن جاتی ہیں انسٹرکشن ڈیکوڈر میں وہاں پہ انسٹرکشن ڈیکوڈر ڈسائڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ انسٹرکشن کس کو ایشو کرنی ہے اے ایل یو کو یا ایف پی یو کو اور یہ بھی کہ ان انسٹرکشن کو ذرا سمپلیفائی کرتا ہے ایسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ جو اے ایل یو انڈرسٹینڈ کر سکے یا پھر ایف پی یو انڈرسٹینڈ کر سکے اب انسٹرکشنز کو پہ کام کرنے کے لیے دونوں اے ایل یو اور ایف پی یو ہیں انہیں کچھ ڈیٹا بھی چاہیے تو وہ ڈیٹا آ جاتا ہے ڈیٹا کیش سے اپنی کمپٹیشنس کے دوران یہ اے ایل یو اور ایف پی یو جو ہیں اپنی انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کو اسٹور کرتے ہیں رجسٹرز میں جب پروسیسنگ ہو جاتی ہے یعنی جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے تو انہی رجسٹر سے وہ ڈیٹا نکلتا ہے اور جاتا ہے ڈیٹا کیش میں اور وہاں سے وہ جاتا ہے بس انٹرفیس یونٹ میں اور وہاں سے وہ باہر نکل جاتا ہے مائکرو پروسیسر سے آئی it goes to the main memory through the memory bus اور it goes to one of the I O devices through the system bus so this is the process by which a microprocessor does the computations ابھی تو ہم نے بات کی مائکرو پروسر کے اسٹرکچر کی کہ یہ بنا کیسے ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مائکرو پروسیسر کی لینگویج کی the language that a microprocessor کنور وہ کیا ہوتی ہے اس لینگویج کو ہم کہتے ہیں the instruction set instruction set کیا ہوتا ہے it is a language of a microprocessor یعنی اس لینگویج کے ذریعے میں مائکرو پروسیسر کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے اگر میں مائکرو پروسیسر کہوں کہ بھائی جان یہ دو نمبر ایڈ کر دیں don't understand that it needs a more structured way of communication تو انسٹرکشن سیٹ جو ہے اس اسٹرکچرڈ وے کو ڈسکرائب کرتا ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے انسٹرکشن سیٹ میں وہ کمانڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک مائکرو پروس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے یہ انسٹرکشن جو ہیں یہ بڑی سادی سی سمپل مائنڈیڈ سی ہوتی ہیں اتنی کمپلیکس عموماً نہیں ہوتی خاصی انسٹرکشن جو آج کل کے مائکرو پروسیسر کی ہیں وہ تقریباً ایک یا دو سائیکل میں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں ایک اور بات یہ کہ مختلف مائکرو پروسیسر جو ہیں ان کے انسٹرکشن سیٹ خاصے مختلف ہیں مثلا پاور پی سی کا انسٹرکشن سیٹ جو ہے وہ مختلف ہے compare to the ten T M instruction set ایک چیز اور کہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یہ ایک مائکرو پروسیسر ہے اس کا انسٹرکشن سیٹ ذرا بڑا ہے اس میں زیادہ انسٹرکشن پاسبل ہیں اس میں زیادہ پاسبل کمانڈس ہیں اور یہ انسٹرکشن سیٹ ذرا چھوٹا سا سمپل سا اس میں تھوڑی سی کمانڈس ہیں ان میں سے یعنی یہ جو چھوٹا سا سادہ سا ہے اور یہ بڑا سا کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ ہے ان میں سے بہتر کون سا ہے which one is is better better complex instruction set اور simple instruction set is better کیا خیال ہے آپ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ بیٹر اس کا ایک نقصان ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کو ہم نے اس چپ میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس سے اس چپ کی کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی اور کمپلیکس چپ ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی سو کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چپ مہنگی ہو جائے گی اس کا فائدہ بھی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس چپ کے لیے جو آپ پروگرام رکھیں گے وہ اتنے لمبے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو سادی سادی انسٹرکشن نہیں آپ you can even use complex instruction تو فائدہ یہ ہے کہ پروگرام ذرا آسان ہوں گے لکھنا نقصان یہ ہے کہ آپ کی چپ ذرا مہنگی ہوگی چپ ذرا کمپلیکس ہوگی اور کمپلیکسٹی کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کمپلیکس چپ بنانی ہو اور اس کے بعد آپ اسے آپٹیمائز کرنا چاہیں اس کو بہتر بنانا چاہیں دیٹس ڈیفیکلٹ اگر ایک سمپل چپ ہو اس کو آپٹیمائز کرنا اس کو بہتر بنانا آسان ہے تو میری پرسنل چوائس یہ ہوگی کہ میں کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ نہ رکھوں I will prefer simplified instruction set اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری چپ سمپل ہوگی سستی ہوگی اور اس کو آپٹیمائز کرنا آسان ہوگا اس کو بہتر بنانا آسان ہوگا نقصان یہی ہے کہ میرے پروگرام تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے لیکن it's a choice that every designer has to make میری چوائس سمپلسٹی کی طرف ہی ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ شاید دوسرے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی Intel four O four hmm sorry Intel four thousand four کی the very first microprocessor made by Intel corporation اس مائکرو پروسیسر کی داستان بڑی انٹرسٹنگ ہے ہوا یہ تھا کہ جاپان کی ایک کیلکولیٹر مینوفیکچرنگ کمپنی تھی بزی کوم انہوں نے کسی طرح انٹل کے بارے میں معلوم کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم کچھ نئے کیلکولیٹر بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ سولہ چپس چاہیے آپ یہ سولہ چپس بنا دیں مثلا ایک چپ ایسی تھی کہ جس جو کی بورڈ کو کیلکولیٹر سے انٹرفیس کرتی تھی ایک چپ ایسی تھی جو کہ اس کی جو مین پروسیسنگ تھی اس کو اس کے ڈسپلے سے ملاتی تھی تو بڑی سادی سادی سی سولہ چپس انہوں نے کہا ہمیں ڈیزائن کر دیں اس زمانے میں انٹل ایک چھوٹی سی کمپنی تھی وہ صرف میموری وغیرہ بنایا کرتے تھے they were not really into processing یا پھر جسے کہتے ہیں نا لاجک سرکٹس میں نہیں تھے they were more into the memory circuits Intel چھوٹی سی کمپنی تھی ان کے پاس لوگ بھی تھوڑے سے تھے جب ان کو یہ سولہ چپس کے بارے میں بتایا گیا ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ یہ ہم کیسے کریں گے ہمارے پاس تو اتنے لوگ نہیں جو اتنا کام کر سکے تو جناب ضرورت ایجاد کی ماں ہے وہاں پہ ایک بڑے اسمارٹ سے آدمی تھے ٹیڈ ہاف صاحب انہوں نے سوچا کیوں نہ ان سولہ کی سولہ چپس کو ایک ہی چپ کی صورت میں بنا دیا جائے and that's how the microprocessor was born the microprocessor was born to fulfil a particular business need یعنی بزی کام کو جو چاہیے تھا اس اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے مائکرو پروسیسر ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں انٹل نے ریئلائز کیا کہ یار اس چپ کے تو بہت فائدے اور اس کے بعد سے انٹل کی مائکرو پروسر کی سٹوری شروع ہو گئی by the way Busicom never made those calculators in fact that company close down after while لیکن انٹل نے ایک اسمارٹ چیز یہ کی تھی کہ بزی بزی کام سے لائسنس لے لیا تھا اس چپ کا تو اس کی وجہ سے they were able to sell the same chip to other people other than Busicom Intel 4004 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1971 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی اس میں زیادہ نہیں سوا دو ہزار ٹرانسٹر تھے یہ ایک سو آٹھ کلو ہرٹس کی فریکوینسی پہ کام کرتا تھا اور تقریباً ساٹھ ہزار آپریشنز ایک سیکنڈ میں یہ پروسر کرتا تھا اس کی صرف سولہ پنیں تھیں یہ جو مائکرو پروسیسر بنایا گیا تھا it was used using the ten micron process یعنی اس میں جو سب سے چھوٹی چیزیں بنی تھیں وہ تقریباً ٹین مائکرونس کی تھیں یعنی ہیومن ہیئر سے تقریباً ون ٹینتھ وڈس کی تھیں یہ تھا تو چھوٹا سا پیس آف سلیکن میرے خیال میں یہ تھا ون اوور سکس انچیز چھوٹا سا تھا لیکن اٹ واز ویری پاورفل اس میں تقریباً اتنی ہی کیپبلٹی تھی جتنی کہ اینی ایک میں تھی اینی ایک میں آپ کو یاد ہوگا کتنے سولہ ہزار یا شاید انیس ہزار ٹیوبس تھیں اور وہ ایک پورے کے پورے بڑے سے کمرے کے اندر فٹ آتا تھا تو کہاں وہ اتنا بڑا کمپیوٹر اور کہاں یہ چھوٹی سی ناخن سے بھی چھوٹی ایک chip and as power as that as the اس زمانے میں اس چپ کی کاسٹ جو تھی تقریباً سو ڈالر یا اس سے کم کی تھی یہ تو تھا پرانے زمانے کا champion Intel four thousand four آج کل کے چیمپئن کو دیکھیں تو اگر آج کل کے آپ موسٹ پاپولر مائکرو پروسر کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں پینٹی ایم کا نام آتا ہے the best selling processor in the world اگر آج کے پینٹیم میں آپ سب سے زیادہ پاورفل پروسیسر کو دیکھیں تو وہ تقریباً 2.2 گیگا ہرٹس پہ کام کرتا ہے the Pentium four 2.2 gigahertz version یہ پروسیسر جو ہے اس میں پچپن ملین ٹرانسٹر ہیں فور فور میں تھے سوا دو ہزار اس میں پچپن ملین ٹرانسٹر ہیں فور تھاؤزینڈ فور جو تھا وہ بیک وقت صرف چار بٹس کو مینیپولیٹ کرتا تھا یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ورڈ لینتھ تھی وہ فور تھی یہ پینٹیم فور جو ہے یہ بیک وقت بتیس تھرٹی ٹو بٹس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ جو فور تھاؤزینڈ فور تھا اس میں ایک اے ایل یو تھا Pentium four two point two gigahertz میں ایک نہیں بلکہ دو اے ایل یوز ہیں نہ صرف یہ they work at 4.4 point four وہ جو اس کی کور فریکوینسی ہے اس سے دگنی اسپیڈ پہ کام کرتے ہیں سو دو L U at twice the speed یعنی چار گنا کام کر سکتے ہیں اس کا جو ایف پی یو ہے اور مائنڈ یو کہ انٹرنل فور تھاؤزینڈ فور میں کوئی ایف پی یو نہیں تھا اس کا ایف پی یو جو ہے وہ ایک سو اٹھائیس بٹ کے ورڈز پہ کام کرتا ہے یہ پروسیسر یعنی Intel four two point two gigahertz یہ zero point one three micron کے پروسیس سے بنا ہے یعنی اس میں جو سب سے چھوٹی ڈائمینشن ہے وہ zero point one three micron کی ہے کہاں وہ ٹین مائکرون پہ تھا اور کہاں یہ zero point one three micron اس کی ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ پی سیز ہیں ورک اسٹیشنز ہیں اور اس کی قیمت تقریباً چھ سو ڈالر کے قریب ہے آپ نے دیکھا فور تھاؤزینڈ فور سے ہم پینٹی ایم فور پہ پہنچ گئے یعنی سوا دو ہزار ٹرانسٹر سے ہم پہنچ گئے پچپن ملین ٹرانسٹر پہ بہت تیز گروتھ ہوئی ہے ایک زمانے میں یعنی انیس سو پینسٹھ میں انٹل کے کو فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا گورڈن مور گورڈن مور صاحب نے اس زمانے میں ایک پیپر پبلش کیا انہوں نے کچھ اینالائز کیا پریویس ڈیٹا کو اور انہوں نے اس کو ایکسٹراپولیٹ کیا فیوچر میں انہوں نے کہا جناب یہ جو انٹیگریٹ سرکٹ جو ہے نا ان پہ ٹرانسٹر کی تعداد ہر سال تقریباً دگنی ہوتی جائے گی کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کچھ اور پروگرس دیکھی انہوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا ان کا جناب یہ ہر سال نہیں ہوگی ہر اٹھارہ مہینے ہوگی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ پروڈکشن ابھی تک ویلڈ ہے 1965 سے ابھی تک ویلڈ ہے اور بجائے اٹھارہ مہینوں کے اب بات دوبارہ بارہ مہینوں کی طرف آ رہی ہے یہ آپ کو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ انٹل کے کے پروسیسرز وقت ساتھ ساتھ جس طرح ان میں ٹرانسٹرز کی تعداد نے گرو کیا ہے اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اس کا وائی ایکسس جو ہے وہ لوگ line seems to be linear اصل میں گروتھ جو ہے وہ لوگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں سن دو ہزار کے قریب آ کے گروتھ ذرا اور بھی تیز ہو گئی سو مورز لا یہی ہے کہ ٹرانسفر کی تعداد جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ہر اٹھارہ مہینے سے ایک سال تک دگنی ہو جاتی ہے اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر کے جو مائکرو پروسیسر ہوں گے فیوچر کے جو انٹیگریٹ سرکٹس ہوں گے وہ کتنے زیادہ پاورفل ہوں گے انٹل فور تھاؤزینڈ فور جو ہے وہ بیک وقت چار بٹس پہ کام کرتا تھا یہ پینٹیم جس کی ہم نے بات کی یہ بتیس پہ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائیکل میں شاید یہ پینٹیم زیادہ کام کر سکتا ہے کیونکہ بیک وقت یہ بتیس بٹس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے آج کل بتیس بٹ کے پروسیسر زیادہ عام ہیں لیکن جو لیٹسٹ مائکرو پروسیسر ہیں وہ سکسٹی فور بٹس پہ کام کر رہے ہیں for example the Itanium processor ایک اور طریقہ جس کے ذریعے ہم مائکرو پروسر کی پاور کو دیکھتے ہیں وہ ہے ان کی clock frequency Intel four thousand four جو تھا وہ تھا ایک سو آٹھ کلو ہرٹس پہ کام کرنے والا آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسر جو ہیں وہ گیگا ہرٹس میں کام کرتے ہیں میگا نہیں گیگا یعنی ٹین ٹو دا نائن اب آپ کے پاس اگر دو پروسیسر ہوں جو تقریباً ایک جیسے ہوں بس ایک کی فریکوینسی ایک کی کلاک فریکوینسی دوسرے سے دگنی ہو اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہیں ان آل ادر ریسپیکٹس تو جس کی کلاک فریکوینسی دگنی ہوگی وہ دگنا پاورفل ہوگا لیکن فرض کریں اف دے آر ڈفرنٹ اگر آپ کا دو پروسیسر ہیں جن کے مختلف ڈیزائن ہیں دین اگر ایک کی فریکوینسی دوسرے دگنی ہو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دگنی فریکوینسی والا دگنا پاورفل ہوگا then it's a matter of design for example اگر آپ آج کل کے پاور پی سی پروسیسر کو لیں اس کو کمپیئر کریں Pentium four microprocessor سے تو آپ دیکھیں گے کہ پاور پی سی جو ہے اور مائکرو اور پینٹیم فور جو ہے اگر ان کی فریکوینسی ایک ہی ہو کلاک فریکوینسی تو پاور پی سی زیادہ کمپیوٹیشنس کر سکتا ہے اسی طرح ایتھلون پروسیسر جو ہے وہ بھی پینٹیم کی نسبت زیادہ پاورفل ہے یعنی if they are working at the same frequency Athlon will perform better it will do more computation so اگر ڈیزائن ایک جیسا ہو then clock frequency is a good indicator of capability لیکن اگر ڈیزائن مختلف ہو then it depends upon the design تو دو طریقے جس کے ذریعے آپ کسی بھی کمپیوٹر کو زیادہ پاورفل ہم سوری کسی مائکرو پاسر کو زیادہ پاورفل بنا سکتے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی ورڈ لینتھ جو ہے اس کو بڑھا دیں یا پھر اس کی کلاک فریکوینسی کو بڑھا دیں اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں فار ایگزامپل ایک چیز ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے مینشن کی تھی اسی لیکچر میں کہ اگر آپ کا کیشنگ الگوریدم زیادہ اسمارٹ ہوگا اس سے آپ کو کیش میں اکثر چیزیں مل جائے کریں گی اس سے آپ کے مائکرو پروسیسر کی تھرو پٹ اس کی کمپیٹیشنبلٹی بڑھ جائے گی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کیشنگ الگوریدم بہتر بنا دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ مزید فنکشنل یونٹس ایڈ کر دیں جس طرح کے آج کل کے پینٹی ایم یا آج کل کے پاور پی سی میں دو دو اے ایل یو ہوتے ہیں بھائی تین کر لو ان میں ایک ایک ایف پی ہوتا ہے آپ وہ دو کر لیں ایک اور چیز جو ان دونوں چپس میں ہے وہ ہے what is called SIMD unit یا پھر ویکٹر یونٹ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ ویکٹر یونٹ یا سمڈ یونٹ جو ان دونوں ماڈرن مائکرو پروسیس میں ہے ان کا کیا رول ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ لگے تو میک شیور کہ آپ سی ایس ون ون کے میسج بورڈ پہ اس کو ضرور مینشن کریں ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح ڈیزائن بہتر بنا دیں کس طرح آرکیٹیکچر جو ہے نا آپ کے مائکرو پروسیسر کا اس کو بہتر بنا لیں کہ فرض کریں کہ دو تین کلاک سائیکلز لگتے ہیں ایک انسٹرکشن کو ہینڈل کرنے میں اگر اس کو دو تین سے آپ ایک دو کلاک سائیکلز کر لیں یعنی وہی کام جو آپ تین سٹیپس میں کر رہے تھے کس طرح اگر آپ اس کو دو سٹیپس میں کر سکیں اس سے بھی آپ کے مائکرو پروسیسر کی پاور بڑھ جائے گی اس سے بھی آپ کے مائکرو پروسیسر کی کمپیوٹیشنل ابلٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو جناب آج ہم نے دیکھا کہ مائکرو پروسیسر کس طرح کام کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مائکرو پروسیسر کے فنکشنل یونٹس کیا ہوتے ہیں اس میں ہم نے بس انٹرفیس یونٹ کی بات کی ہم نے کیشز کی بات کی ہم نے انسٹرکشن ڈیکوڈر کی اے ایل یو کی ایف پی یو کی بات کی اور اس کے علاوہ ہم نے رجسٹرز کے بارے میں ڈسکشن کی اور پھر ہم نے سب سے امپورٹنٹ یونٹ جو ہے the the heart of a microprocessor یعنی کہ کنٹرول یونٹ کی بات کی نیکسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا سبجیکٹ چینج کرنا ہے نیکسٹ ٹائم ہم نے بائنری نمبرز کے بارے میں اور لاجک آپریشن کے بارے میں بات کرنی ہے یہ دونوں چیزیں یعنی بائنری نمبرز آپ کے مائکرو پروسیسر میں یوز ہوتے ہیں لاجک آپریشن یہ بھی آپ کے مائکرو پروسر میں یوز ہوتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ مائری نمبر سسٹم اور ڈیسیمل نمبر سسٹم اس میں کیا تعلق ہے پوزیشنل نوٹیشن کیا ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ڈیسیمل نمبرز یا پھر بائنری نمبرز کو لکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ وہ کون سا پروسیس ہے وہ کون سا الگوریزم ہے جس کے ذریعے آپ ڈیسیمل کو بائنری نمبرز میں چینج کر سکیں ہم بیسک لاجک آپریٹرز یعنی AND OR XOR NOT ان کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان فنکشنس کے ٹروتھ ٹیبلز کیسے بنائے جاتے ہیں تو جناب اگلے لیکچر تک خدا حافظ